السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر میں ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن سی پلس پلس میں دیکھی multiple inheritance means that a class is inheriting from two اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سی پلس پلس میں بڑا فری سنٹیکس دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بیس کلاس سے پبلکلی انہیریٹ کرنا چاہیں دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کرنا چاہیں تیسرے سے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بڑا جنیرک قسم کا انہوں نے سنٹیکس دیا ہوا کلاس جن بیس کلاسز سے ڈرائیو کر رہی ہے نارمل انہیریٹنس کے رولس کی بیسس کے اوپر ان دونوں کے ممبر فنکشنز اور data members if they are private اور پروٹیکٹڈ وہ ڈیرائیو کلاس میں انہیریٹ کر جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپان کہ وہ پبلک انہریٹنس ہے یا پرائیویٹ ہے یا پروٹیکٹڈ ہے جو سنگل والے روس تھے اسی کے تحت ہر ایک بیس کلاس سے انہریٹنس ڈیرائیو کلاس میں ہو جاتی اور جب uh, کلاس کے ریفرنس سے ہم کال کرتے ہیں تو جس کلاس کا بیس کلاس کا ممبر فنکشن ہوتا ہے وہ کال ہو جاتا ہے یہ اس وقت تک درست ہے جب بیس کلاسز میں کوئی کلیجن نہ ہو کولیجن سے مراد ہے کہ base class one base class two کے ممبرس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ اگر ہیں تو پھر ایشو نہیں ہے لیکن اگر بیس کلاسز کے ممبر فنکشنز اگر ان کا سگنیچر ایک ہے دو یا دو سے زیادہ بیس کلاسز ہیں ان کے ممبر فنکشنز جو ہیں ان کا سگنیچر ایک ہے بیس کلاس ون کے ممبر فنکشن کا سگنیچر بیس کلاس تھری کے سگنیچر سے مل رہا ہے ایکزیکٹلی مل رہا ہے اور یہ دونوں کی دونوں انہریٹ ہو کے ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس آ چکی ہیں اب ڈیرائیوڈ کلاس سے اگر اس میتھڈ کو پرٹیکولر میتھڈ کو کال کیا جائے تو کمپائلر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اسی سگنیچر کا میتھڈ دو یا تین ڈفرنٹ بیس کلاسز سے آیا ہے نا ہیلپ می آؤٹ کہ کون سی بیس کلاس کے اس میتھڈ کو آپ کال کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر لگا کے بتاتے تھے کہ ایکچولی اس بیس کلاس کا یہ میتھڈ یوز کیا جانا ہم نے ایگزامپل پچھلی دفعہ دیکھی تھی یہی پرابلم ایک دوسری شیپ میں ایکر کرتا ہے جب کلاس ہائرار کی تھری اور مور ڈیپ ہو اور وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈائمنڈ شیپ کا ایک ایشو ارائز کرتا ہے ملٹی ملٹیپل انہیریٹنس میں ڈائمنڈ پرابلم کہلاتا بیس کلاسز جو کہ جن سے ملٹیپلی انہیریٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ بیس کلاسز کسی ایک کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہیں تو ڈائمنڈ پرابلم ارائز کر جاتا ہے ٹاپ موسٹ بیس کلاس جس سے انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز انہیریٹ کر رہی ہیں بیس کلاس کے ممبرس ان ملٹیپل ڈیرائیو کلاسز میں ہر ایک میں اس کی کاپی آ جاتی ہے بیس کلاس کے ممبرس کی اب ان بیس کلاسز سے کوئی ایک بیس ڈرائیو کلاس فردر بنا رہے ہیں ہم سو دس از ڈائمنڈ سو یہ جو base class derive most class ہے جس نے ملٹیپلی انہیریٹ کیا ہے اپنی امیجیٹ ٹو اور مور کلاسز سے اس ڈرائیوڈ موسٹ کلاسز کے پاس اس روٹ سے بھی اور اس روٹ سے بھی اس بیس کلاس کے ممبرس آ گئے ہیں سو انڈائریکٹ بیس کلاس کے members multiply derived most class میں آ گئے دس از ڈائمنڈ پرابلم یہ سینٹیکٹیکلی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ لاجیکلی ایشو بن سکتا ہے اگر ڈیرائیوڈ مورس کلاس سے جس نے ملٹیپلی انہیریٹ کیا ہے اگر اس کلاس کے ریفرنس سے آپ ٹاپ موسٹ کلاس کا ڈائمنڈ کی جو ٹاپ موسٹ بیس کلاس ہے اس کے کسی ممبر کو کال کرنا چاہیں یا ایکسیس کرنا چاہیں تو کمپائلر ایرر دے گا کہ ٹاپ موسٹ کلاس کی میرے سے میرے پاس ملٹیپل انہیریٹنس ہوئی ہوئی ہے اس کی ملٹیپل کاپیز میرے پاس آئی ہوئی ہیں تو آپ کس کاپی کو کال کروانا چاہ رہے ہیں کس کاپی کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاپی جو اس روٹ سے آئی ہے اس base class base class one سے انہیریٹ ہوئی ہے یا وہ کاپی جو بیس کلاس ٹو سے انہیریٹ ہوئی ہے یا وہ کاپی جو بیس کلاس این سے انہیریٹ ہوئی ہے میرے پاس ملٹیپل کاپیز ہیں ممبرس کی اس کیس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ میتھڈ یوز کرو جو کہ بیس کلاس ون کے روٹ سے آیا ہے یا وہ میتھڈ یوز کرو جو کہ بیس کلاس این کے روٹ سے آیا ہے یہ امبیگوٹی ریزولوشن آپ کو کرنی پڑ رہی تھی اس وقت اور بعض کیسز میں یہ نیسسری بھی تھی جیسا کہ ہم نے امفیبیس ویکل کی کلاس دیکھی تھی اس میں ویکل کی کلاس جو کہ سیکنڈ لیول کے پر تھی اگر ایمفیبیس وہیکل جو ہے وہ ڈیرائیو موسٹ کلاس ہے تو وہیکل جو تھی سیکنڈ لیول اپ تھی اس سے وہاں پہ انٹ گیٹ میکس لوڈ کا ایک ممبر فنکشن تھا وہ لینڈ ویکل کے ذریعے بھی ایمفیبیس ویکل میں آیا تھا اور واٹر وہیکل کے ذریعے بھی ایمفیبیس ویکل میں آیا تھا اور مے بی دونوں کی ضرورت ہے مے بی ایمفیبیس ویکل جب وہ لینڈ پہ چلتا ہے تو وہ ڈفرنٹ ویٹ کیری کر سکتا ہے اور جب وہ واٹر میں چلتا ہے تو ڈفرنٹ ویکل ویٹ یا لوڈ کیری کر سکتا ہے تو شاید دونوں کی ضرورت ہے اور جب کال کیا جائے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ land vehicle colon colon get max load ہے یا یہ water vehicle colon colon get max load ہے تو یہ شاید یہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا ممبر ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے اگلی اگزامپل میں دیکھا تھا اگر وہیکل کلاس جو کہ ڈائمنڈ کی ٹاپ موسٹ کلاس بن رہی تھی اگر اس میں ویٹ کا ڈیٹا ممبر ہے کہ وہیکل کا ویٹ کیا ہے اور پھر یہی ڈائمنڈ شیپ ہائرار کی بن رہی ہے تو لاسٹ بات ہے جو ہے اس ویکل کا ایک اپنا ویٹ ہے اس اس کے کے کے کے پارٹس پارٹس کا سم کر ویٹس کا سم کر کے جو ہے اب ارسپیکٹو وہ لینڈ پہ چلتی ہے یا واٹر میں چلتی ہے وہ ویٹ تو وہی کی رہے گا لیکن اگر ہم نے ہائرار کی یہ ڈائمنڈ شیپ کی بنائی ہوئی ہے تو ویٹ کے دو ایٹریبیوٹس ایمفیبیس ویکل میں پہنچتے ہیں نا this is nonsense this doesn't make sense amphibious vehicle کا ایک ہی ویٹ ہونا چاہیے اور ایک ہی ویٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے کمپونیٹ کے ویٹ کا سم ہوتا ہے ناؤ وی وانٹ کہ یہ چیز جو ہے یہ سچویشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کریکٹ کیا جائے اور اس کا سولوشن یہ تھا کہ ڈائمنڈ شیپ کی ٹاپ موسٹ کلاس سے ہم ورچولی انہیریٹ کریں so land vehicle and water vehicle should virtually inherit from the vehicle class diamond shape کے ٹاپ موسٹ بیس کلاس جو ہے اس سے انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز جو ہیں وہ ورچولی انہیریٹ کرتی ہیں اور پھر اگر ہم لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل سے انفیبیل وہیکل وہیکل انفیبیس کی کلاس انہیریٹ کریں تو اب انفیبیس وہیکل کی کلاس میں وہیکل کی کلاس کے ممبرس کی صرف ایک کاپی پہنچتی ہے سو ملٹیپل کاپیز کو اگر ہم ڈسپینس ود کرنا چاہیں تو ہمیں ڈائمنڈ شیپ کی بیس کلاس کو ورچولی انہیریٹ کروانا چاہیے اس سے یہ سچویشن ختم ہو جائے گی آئیے ہم اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں ابھی تک ہم نے جو سی پلس پلس میں امپلیمنٹیشن دیکھی ہے وہ ان ریلیٹڈ کانسیپٹس کی تھی جو کہ آبجیکٹ پیراڈائم سے ڈائریکٹلی اس کے کریکٹرسٹک فیچرس تھے آبجیکٹ پیراڈائم کے آبجیکٹ بنانا ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے uh, کیسے کی جاتی ہے اسی میں ملٹیپل انہیریٹنس بھی آ گئی پولیمارفزم کا فیچر تھا وہ ہم نے دیکھ لیا تھا چند ایڈیشنل چیزیں دیکھی تھی ہم نے جو کہ ڈائریکٹلی آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم سے کنسرن نہیں تھی لیکن سی پلس پلس نے خود سے وہ دے دی تھی کہ اگر یوزر ڈیفائن ٹائپ ہے تو اسے ویسے ہی ایکٹ اور بہیو کرنا چاہیے جیسے کہ پری ڈیفائن ٹائپ ہیں اور اس میں بیسیکلی ہم اشارہ کر رہے ہیں آپریٹر اوور لوڈنگ کے فیچر کا آپریٹر اوور لوڈنگ کے فیچر کا ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم سے چاند مزید ٹاپکس جو کہ ہم اب دیکھیں گے اس کا ایز سچ آبجیکٹ پیراڈائم کے بیسک فیچر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے but these are very powerful feature جو کہ سی پلس پلس نے انٹروڈیوس کرائے ہیں اور بعض کیسز میں تو سی پلس پلس نے یہ ایک پائنئر سی ایکٹیویٹی دی اسکرین پہ کوڈ دیکھیے ہم ایک ایرے کو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس ایرے آف انٹیریئرس ہے اور ہم اسے پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ اسکرین پہ باٹم ہاف میں اس کا کوڈ دیکھ سکتے ہیں وائٹ پرنٹ ارے انسٹار ارے جو ارے کے پوائنٹر کو لے رہا ہے اور سائز کے اس ارے کا سائز کیا ہے اور نیچے ہم فور لوپ لگا کے اٹریٹ کر رہے ہیں اوور دی سائز اور انڈیویجل انٹ ایلیمنٹس کو اس ارے کے پرنٹ کروا رہے ہیں سمپل سا کوڈ جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایرے آف انٹیئرس کو پرنٹ کروا رہے ہیں ایک خاص طریقے سے اور ہر ایلیمنٹ جو ہے دوسرے ایلیمنٹ سے کاما سے سیپریٹڈ ہماری ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک کریکٹر کا ایرے بھی ہے اور ہم اسے بھی پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور لازم بات ہے کہ اور پرنٹ اس طرح کروانا چاہ رہے ہیں کہ دو کریکٹر جو ہیں وہ آپس میں کاما سے سیپریٹڈ ہوں تو آپ اسکرین پہ دیکھیے کوٹ لکھا ہوا ہے کوڈ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے body of the print array is exactly the same جو جیسا کہ پہلے انٹ کے ارے کو پرنٹ کرنے کے لیے لکھی تھی چینج کہاں پہ آیا ہے صرف ارے جو ایز اے پیرامیٹر آ رہا ہے پہلا پیرامیٹر اس کی ڈیکلریشن میں ہے پچھلے فنکشن میں یہ ارے آف انٹیئرس تھا اب یہ ارے آف ہے باڈی آف دی فنکشن یا کوڈ جو ہے یا الگوریدم کہہ لیجئے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے آئیڈینٹیکل ہے جو پچھلے میتھڈ کے لیے تھا پھر ہمارے پروگرام میں اور نیڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس ارے آف ڈبلس بھی ہیں ہم انہیں بھی پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پچھلے دو میتھڈس کا تھا اور چینج کیا آئی ہے چینج صرف یہی ہے کہ پیرامیٹر اب ارے آف ڈبلس ہو گیا ہے باقی الگوریدم کوڈ باڈی آئیڈینٹیکل ہے پچھلی دو امپلیمنٹیشن سے so, جو تین کیسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں کوڈ ایگزیکٹلی سیم ہے فور کا لوپ جو ہم اٹریٹ کر رہے ہیں رے کے اوپر اور پرنٹ انڈیویجل ایلیمنٹس کو کروا رہے ہیں اور each element is comma separated وہ ایگزیکٹلی سیم ہے آئیڈینٹیکل ہے چیز ڈفرنٹ جو ہو رہی ہے وہ ارے کی ٹائپ بدل رہی ہے پہلے میں ارے آف انٹیریئر تھا دوسرے میں ارے آف کریکٹرز ہے تیسرے میں ارے آف ڈبلس آ گیا ہے اور اسی طرح ہمارے پروگرام میں ڈفرینٹ ٹائپس کے لیے نیڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے اریز کو پرنٹ کروایا جائے فردر مور ہم اپنے کلائنٹ کو یہ سافٹ ویئر دیتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ کوما مجھے پسند نہیں ہے آپ کوما کی جگہ یہ جو ایلیمنٹس ارے کے ہیں جب آپ انہیں پرنٹ کریں انہیں ڈیش سے چینج کر دیجیے مائنس سائن سے چینج کر دیجیے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں اب جتنے پرنٹ ارے کے میتھڈ ہم نے لکھے ہیں جو ابھی تک تین لکھے ہیں ہر ایک میں جا کے اب ہمیں چینج کرنا پڑ رہی ہے تین جگہ پہ ہمیں کاما کو مائنس سائن سے ریپلیس کرنا پڑ رہا ہے سو ریڈنڈنٹ ورک کرنا پڑ رہا ہے اور شاید ہم بھول جائیں کہ ہم نے تو چار لکھے تھے تین میں نے لکھے تھے ایک کسی اور نے لکھا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور وہ پراپر ڈاکومنٹ نہیں ہوا تھا تو میں نے جو تین مجھے نظر آئے اسکین کرتے ہوئے میں نے وہ لکھ دیا یہ پتہ نہیں چوتھا کسی دوسری فائل میں رکھا ہوا تھا شاید وہ چینج نہ ہوا ہو دوسری اگزامپل پچھلی اگزامپل جو دیکھی تھی وہ تو میتھڈس کی تھی اور میتھڈس جو ہیں وہ نارملی ایلگوریدم کو انکوڈ کرتے یہ اگزامپل ہے کہ ہمارے پاس کلاسز ہیں اور یہ پرٹیکولر اگزامپل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک ارے کی کلاس لکھی ہے ارے آف انٹیریئرس کی کیوں لکھی ہے یہ علیحدہ بحث ہے مے بی ایک ریزن یہ ہے کہ سی پلس پلس میں ایریز جو ہیں اس پہ باؤنس چیکنگ نہیں ہوتی ہے اگر ہمارے پاس پانچ ایلیمنٹ کا ایرے ہے اور ہم اسے چھ دفعہ بھی ٹریٹ کر جائیں تو کمپائلر کمپائل ٹائم ایرر نہیں دیتا رن ٹائم کے اوپر کبھی ایرر دیتا ہے کبھی نہیں دیتا اور اگر ایرر دیتا بھی ہے تو وہ پتا نہیں وہ کیٹسٹرافک ایرر بعض کیسز میں ہو جاتی ہے اور بعض کیسز میں لاجیکل ایرر ہو جاتی ہے پروگرام ہمارا ریزلٹ کچھ کا کچھ دیتا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خود سے ارے کی کلاس لکھ لیں جس میں ہم یہ باؤنڈ چیکنگ لگا دیں ارے آف انٹیریئرس کی میں نے ساری تو نہیں دکھائی لیکن ایسے ہی آپ کو اس اس کا کا پروٹوٹائپ سا دکھا دیا ہے کلاس پبلک انٹرفیس میں نے نہیں دکھایا but you get the idea تھوڑی دیر بعد ہم آگے کام کرتے ہیں تو مزید ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ یہاں ہمارے پاس خالی ارے آف انٹ ہی نہیں ہونی چاہیے we need array of doubles also اس کے لیے ہم دوبارہ وہ کلاس لکھیں گے ارے آف ڈبلس کے لیے اس کے لیے جتنے میتھڈس پہلے ارے آف انٹ کے لیے لکھے تھے دوبارہ لکھنے پڑیں گے ارے آف ڈبلس کے لیے پھر مزید ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ارے آف بولینس بھی ہونے چاہیے ایک دوبارہ کلاس ہمیں بنانا پڑ رہی ہے شروع سے سارے میتھڈ جو انٹ کے لیے لکھے تھے اس کی کاپی ڈبل کے لیے بنائی تھی ٹائپ چینج کر کے اب پھر سے بولین کے لیے بنانی پڑے گی so we are duplicating work the only change is types of elements are changing اور چینجنگ دوبارہ مزید پروجیکٹ آگے پہنچا تو کسی نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس میں سم کا فنکشن بھی ڈال دیں ارے میں کہ دو اریز دی جائیں اور وہ کر دیں ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں وہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے لیکن ہم نے جتنی ارے کی کلاسز بنائی تھیں ان سب کلاسز میں جا کے یہ ایک نیا میتھڈ ایڈ کرنا پڑے گا ارے آف انٹ میں یہ میتھڈ ڈالیں گے ارے آف ڈبل میں ڈالیں گے شاید ارے آف بولینس میں بھی ڈالنا پڑے ہمیں ایڈ کی کانوٹیشن شاید وہاں پہ ڈفرنٹ ہو جائے لیکن وہاں پہ ڈالنا پڑے گا یا سم کی کونوٹیشن چینج ہو جائے گی ارے آف بولین کے کیس میں لیکن وہی کام نیا کام ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جب ہم اپنی کلاس کو ڈپلیکیٹ کرنا رہا ہے وہ تین کلاسز کیوں بنانی پڑی تھیں ارے آف ایلیمنٹس چینج ہو گئے تھے ان کی ٹائپ چینج ہو گئی تھی اس وجہ سے سو so, یہ جو دو ڈفرنٹ ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں فنکشنس کی اور کلاسز کی اس میں مین چیز جو چینج ہو رہی ہے وہ ہے ٹائپ چینج ہو رہی ہے باقی چیزیں آئیڈینٹیکل ہی ہیں آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہیں کلاس کے کیس میں تھوڑا سا ایگزامپل میں شاید چینج آیا ہو لیکن اس کے کیس میں فنکشن میں جو ہم نے دیکھا تھا پرنٹ میں ٹو آئیڈینٹیکل کوڈ تھا سیم ایلگوریدم تھا صرف جس ڈیٹا پہ وہ ایکٹ کر رہا ہے اس ڈیٹا کی ٹائپ چینج ہو گئی تھی there comes this concept now generic program generic programming refers to programs that encode generic abstraction what is meant by generic abstraction generic abstraction جیسے ہمارے پاس ارے آف نمبرس ہے یا ہمارے پاس لسٹ آف ڈیٹا ہے اس لسٹ کو ہم نے سارٹ کرنا ہے اور یہ سارٹ کا جو ایلگوریدم ہے this is a generic thing I can talk about کہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کرو جو ان میں سے چھوٹا ہے اسے پہلے لکھ دو جو بڑا ہے اس کے بعد لکھ دو now I am talking about generic elements میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس یہ ایلیمنٹ انٹیریئر ہے یہ ایلیمنٹ کریکٹر ہے یہ ایلیمنٹ کمپلیکس نمبر ہے یا یہ ایلیمنٹ پرسن ہے I am succinctly talking about elements I have a list of element and I want to print in sorted order that's about it this is generic abstraction sort کی abstraction I am talking about elements not what that جب ہم جنرل میں بات کرتے ہیں دیٹ از جنیرک ایبسٹریکشن اور وہ کنکریٹ بن جاتی ہیں جب ہم اس ایلیمنٹ کی ٹائپ اسپیسیفائی کرتے ہیں this is element of type int اور this is element of type character تب وہ ایک جنیرک چیز نہ رہی وہ ایک کنکریٹ مینیفیسٹیشن ہوگی اس جنیرک ایبسٹریکٹ ایبسٹریکشن کی یا کانسیپٹ کی یا الگوریتم کی سو so, اگر ہم یہ جنیرک پروگرامنگ کر سکیں کسی طرح سے that is our algorithms our classes are return independent of the type then we achieve this advantage جو کہ جنیرک ایبسٹریکشن کے ساتھ and the advantage reusability میں نے ارے کو پرنٹ کرنا ہے ارے کے ایلیمنٹس کو پرنٹ کرنا ہے سو so جب میں نے ارے کے ایلیمنٹ کو پرنٹ کرنے کا جنرل پروگرام لکھ لیا انڈیپینڈنٹ آف ٹائپ اب میں اسی کو یوز کر سکتا ہوں ٹائپ اسپیسیفک بنانے کے لیے سو ری یوزبلٹی آ جاتی ہے رائٹیبلٹی آ جاتی ہے ہم نے سم کا میتھڈ تین اریز میں لکھا تھا اگر ہم نے ایک ہی ارے لکھا ہوتا تو مجھے سم کا صرف ایک ہی میتھڈ لکھنا پڑتا مینٹینبلٹی پرنٹ ارے میں جو میں نے تین میتھڈ لکھ دیے تھے اور مجھے کلائنٹ نے بعد میں کہا کوما کی جگہ مائنس کا سائن لگا دو ایک دو ایلیمنٹ کو سپریٹ کرنے کے لیے مائنس کا سمبل یوز کرو پرٹیکولر اگزامپل جو ہم نے پہلے دیکھی ہے تین جگہ پہ جا کے چینجز کرنی پڑ رہی ہیں یا تین سے زیادہ جگہ پہ چینجز کرنے پڑ رہی ہیں یہ مینٹیننس کا اوور ہیڈ ہے اگر صرف ایک ہی پرنٹ کا میتھڈ لکھا ہوتا جنیرک میتھڈ لکھا ہوتا ٹائپ انڈیپینڈنٹ میتھڈ لکھا ہوتا تو میں ایک جگہ جا پہ چینج کر دیتا and that's about it code کی مینٹیننس میرے لیے ایزی گئی سی پلس پلس میں جنیرک پروگرامنگ ٹیمپلیٹ کے میکنیزم کے ذریعے امپلیمنٹ کی جاتی ہے ٹیمپلیٹ کا کانسپٹ سی پلس پلس میں دو طرح سے آتا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ اور class template function template use کیے جاتے ہیں جنیرک ایلگوریدم کو پروگرام کرنے کے لیے اور کلاس ٹیمپلیٹس یوز کیے جاتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے یا پورے کی پوری ٹائپ جو ہے اسے جنیرک بنانا چاہ رہے ہیں اور ان جنیرک ٹائپس سے یا ان جنیرک ایلگوریدم سے یا ٹیمپلیٹ سے type specific instantiation compiler generate کرتا ہے اگر پروگرام میں نیڈ ہو اگر ہم نے اپنے پرنٹ ارے کا میتھڈ ٹیمپلیٹ سے لکھ لیا ہے تو اگر پروگرام میں یوزر کے پروگرام میں کہیں ضرورت پڑی ہے انٹ کے لیے اسے اسپیشلائز کرنے کی تب سی پلس پلس کا کمپائلر اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے ایک نئی کاپی جنریٹ کرے گا جو کہ ٹائپ اسپیسیفک ہوگی انٹ کے لیے اور اگر ضرورت پڑتی ہے کلاس ٹیمپلیٹ ارے کی ڈبل کے لیے تو تب کمپائلر کمپائل ٹائم کے اوپر اس کلاس ٹیمپلیٹ سے ارے آف ڈبلس کے لیے کوڈ جنریٹ کرے گا اگر ضرورت نہیں ہے تو سی پلس پلس کا کمپائلر کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ نہیں کرے گا آئیے اب فنکشن ٹیمپلیٹس دیکھتے ہیں کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کیسے سی پلس پلس میں لکھے جاتے ہیں یہ سینٹیکس ہے فنکشن کی ڈیکلریشن کا template left angle bracket class this is a keyword followed by identifier T type جو مرضی یہاں پہ لکھ دیں کوئی بھی آئیڈینٹیفائر یہاں پہ جو ٹی لکھا ہوا ہے T stand for any type یہ ٹائپ ہونی چاہیے int char character pointer boolean float یا کوئی یوزر ڈیفائن ٹائپ یہاں پہ آپ کوئی اور ڈیٹا نہیں دے سکتے تو یہ یہ ٹائپ ہے ہے یہاں یہاں پہ پہ کلاس کے بعد ٹی جو basically it is standing for a type جو کہ پری ڈیفائنڈ بھی ہو سکتی ہیں یا یوزر ڈیفائنڈ بھی یا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کلاس کی جگہ کی ورڈ ٹائپ نیم یوز کر لیا جائے اور میں اپنے ٹیمپلیٹس میں نارملی ٹائپ نیم ہی یوز کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتاتی ہیں کہ اس کی جو پیرامیٹر جو آ رہا ہے یہ ایکچولی یہ ٹائپ آئے گی کوئی نہ کوئی ٹائپ کا نام ہوگا انٹ ہوگا فلوٹ ہوگا ڈبل ہوگا شارٹ ہوگا اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائپ کے لیے یہ فنکشن لکھا جائے اگر ضرورت پڑتی ہے اور فنکشن جو ہے مور دین ون ٹائپس کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے تو آپ آخری اگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اینگل بریکٹس کے بیچ میں ڈفرنٹ ٹائپس دے دیجئے اور انہیں کاما سے سیپریٹ کر دیجئے جیسا کہ آخری اگزامپل میں ہے template angle bracket start class T comma class U comma dash dash dash جتنے مرضی چاہیں آپ انہیں دے دیجئے یہ پیرامیٹرس بھی کہلاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فنکشن ہے this is also called parameterized function کیونکہ یہ جنیرک فنکشن ہے اس لیے ٹائپس جو ہیں ایز اے پیرامیٹر اسے دی جا رہی ہیں تو this is also called parameterized function یہ ٹائپ جو ہے یہ کہاں پہ یوز کی جا سکتی ہے آپ فنکشن کے پیرامیٹرز میں اس ٹائپ کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے آپ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ میں اسے یوز کر سکتے ہیں یا فنکشن کی باڈی میں اس ٹائپ کو یوز کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی یوز کر سکتے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا یوز ضرور ہونا چاہیے ورنہ بینیفٹ نہیں ہوگا ٹیمپلیٹس کو یوز کرنے کا اب آئیے کنکریٹ اگزامپل کی طرف جاتے ہیں پرنٹ ارے کی جو کلاس تھی اب ہم اسے جنیریکلی لکھنا چاہ رہے ہیں سی پلس پلس کے فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے لکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اس ٹیمپلیٹ کے ذریعے ہم اس کے ڈفرینٹ انسٹینس یوز کر سکیں جنریٹ کر سکیں جب ہم چاہیں فار اسپیسیفک ٹائپس تو یہ دیکھیے template type name T void print array اور پرنتس میں جہاں پہ پہلے ہم نے انٹ یا کریکٹر یوز کیا تھا وہاں پہ اب یہ ہم ٹی یوز کر رہے ہیں T which stand for any type اور انٹ سائز ہم نے جو پیچھے پرنٹ اریز لکھے تھے اس میں جو سیکنڈ پیرامیٹر تھا وہ ہمیشہ انٹ ہی رہ رہا تھا اس لیے ہمیں اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پچھلی اگزامپل میں چیز چینج ہو رہی تھی جو ٹائپ ڈپینڈنٹ تھی ہم صرف اسی کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں اور پرنٹ ایرے کی جو تین اگزامپل ہم نے پہلے دیکھی تھی اس میں صرف ایک چیز چینج ہو رہی تھی ایک چیز کی ٹائپ چینج ہو رہی تھی اور وہ جو ایرے تھا جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اس کی ٹائپ وہاں پہ ارے انٹ تھا یا کریکٹر تھا یا بولین تھا یا ڈبل تھا اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ ٹی لکھ دیا دیٹس اٹ باقی میتھڈ کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے باڈی ایگزیکٹلی وہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا تو now this is a function template it is independent of type type that matters array کی ٹائپ صرف میٹر کر رہی تھی باقی جو تین میتھڈ ہم نے لکھے تھے اور کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی تھی اس لیے باقی چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم نے دوسرا پیرامیٹر انٹ کا ہی رہنے دیا فور لوپ کا جو لوپ ویریبل ہے آئی اس کا سائز بھی تینوں جگہ پہ انٹ تھا ہم نے اس کو بھی ویسا ہی رہنے دیا صرف جو چیز چینج ہو رہی تھی جس چیز کی ٹائپ چینج ہو رہی تھی اس کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر دیا اب یہ یوز کیسے کیا جائے گا یہ اگزامپل کہ اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے ٹائپ اسپیسیفک فنکشنز کیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ کوڈ کا سنائپٹ آپ کے سامنے ہے ہم نے آئی ایرے ایک ایرے ڈکلیئر کیا انٹ کا اس کا سائز پانچ ہے اور اسے انیشلائز کر دیا one two three four five سے اور اس کے بعد ہم نے میتھڈ کال کیا وائڈ پرنٹ ایرے اور پیرامیٹر میں اسے یہ آئی ایرے جو کہ ارے آف اینٹس ہے وہ پاس کیا اور سیکنڈ پیرامیٹر دیا کہ اس کا سائز پانچ ہے کمپائلر جب کمپائلشن میں اس اسٹیج کے اوپر آیا تو اس نے کہا پرنٹ ارے کا میتھڈ جو کہ ارے آف انٹیئرز لیتا ہے اور دوسرا پیرامیٹر ان ٹائپ کا ہے وہ تو مجھے کہیں نہیں ملا کیا میرے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہے پروگرامر نے کوئی فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے پرنٹ ارے کے نام کا جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہو جو کہ ارے لیتا ہو ایز اے پہلا پیرامیٹر اور دوسرا پیرامیٹر انٹ ٹائپ کا لیتا ہو تو وہ فنکشن ٹیمپلیٹ اسے مل جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں اسے اس سے کوڈ جنریٹ کروں گا ارے آف انٹ کے لیے کمپائلر کو پتا کیسے چلتا ہے کہ اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے میں نے ایک کاپی جنریٹ کرنی ہے جہاں پہ پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ میں ٹی کی جگہ وہاں پہ انٹ رکھ دوں یا یوں کہہ لیجیے اس فنکشن میں جہاں جہاں ٹی ہے وہاں وہاں میں انٹ رکھ دوں وہ آئی ایرے سے اسے پتا چل جاتا ہے یہ پرنٹ ایرے کا جو پہلا پیرامیٹر آپ پہ دیکھ رہے ہیں آئی ایرے ہے کمپائلر کو پتا ہے آئی ایرے کی ٹائپ کیا ہے it is array of int یہاں سے اسے پتا چل گیا کہ یہ انٹ ہے اس لیے وہ آٹومیٹکلی اس فنکشن ٹیمپلیٹ میں ٹی کی جگہ انٹ رکھ دے گا نئی کاپی اس کی جنریٹ کر دے گا اور وہ جو نئی کاپی ہے اسے کمپائل کر کے ایگزیکیوٹ کرا دے گا آف کورس کمپائلر کمپائل کرے گا جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ ٹائپ اسپیسیفک کاپی جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو اسی طرح اگلی لائن دیکھیے کوٹ میں ہم نے سی ارے نامی ایک ارے آف کریکٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے اس کا سائز تین ہے اور اسے انیشلائز کیا ہے لیٹرز اے بی اور سی سے اور اس کے بعد ہم نے اگین پرنٹ ایرے کی کال دی ہے جس کا پہلا پیرامیٹر سی ایرے ہے اور دوسرا پیرامیٹر سائز تین ہے کمپائلر اسٹیج پہ آ کے پھر دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی پرنٹ ایرے کا میتھڈ ایسا ہے جو کہ وائڈ ریٹرن کرتا ہے جو کہ پیرامیٹر جو ہے وہ ایرے آف کریکٹر لیتا ہے اور دوسرے پیرامیٹر کا سائز انٹ ہے اسے نہیں ملتا اس کے پاس ابھی تک اس نے ایک ہی میتھڈ جنریٹ کیا ہے پرنٹ ارے نامی وائڈ ریٹرن ہے لیکن اس کے پہلے پیرامیٹر کی ٹائپ جو ہے وہ انٹ پوائنٹر کی ہے ارے آف انٹ کی ہے اور دوسرا پیرامیٹر سائز کا ہے یہاں پہ پہلا پیرامیٹر ارے آف کریکٹرس ہے سو یہ تو نہیں ملا میچ نہیں کرتے کیا کوئی فنکشن ٹیمپلیٹ ہے جی ہاں فنکشن ٹیمپلیٹ ہے اسی نام کا اسی ریٹرن ٹائپ کا سیکنڈ پیرامیٹر جس کا انٹ ہے پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ ہے array of any type C plus plus کو یہاں سے پتا چل گیا سی ارے کی ٹائپ کیا ہے سی ارے کی ٹائپ ہے ارے آف کریکٹرس اسے پتا چل گیا یہاں پہ کریکٹر جو ہے وہ ٹائپ آف ایلیمنٹس ہے وہ ٹی میں فنکشن ٹیمپلیٹ میں ٹی کی جگہ کریکٹر رکھتا ہے اور ایک نئی کاپی جنریٹ کر دیتا ہے اب پروگرام میں پرنٹ کے دو میتھڈس آ گئے اوور لوڈیڈ میتھڈ ایک میں پہلا پیرامیٹر ارے آف انٹس ہے اور دوسرے میں پہلا پیرامیٹر ارے آف کریکٹرس ہے سو کمپائلر نے فنکشن جنریشن کا کام ٹائپ اسپیسیفک فنکشن جنریشن کا کام اپنے اوپر لے لیا آپ کو اس سے ریلیف کرتی this is a function template and how it is use to instantiate specific copies جب بھی آپ فنکشن کال کر رہے ہیں اگر اس فنکشن کال سے کمپائلر ٹائپ کی انفارمیشن ڈیڈیوس کر لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی فنکشن ٹیمپلیٹ سے ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ کر دیتا ہے دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا still a function template this is a function without any parameter اور یہ ریٹرن ٹائپ اس کی ٹی ہے ٹائپ ہے جو کہ ہم نے کلاس کا پیرامیٹر جو ہے وہ وہ اسے کر کر دیا دیا ٹیمپلیٹ کا جو پیرامیٹر تھا ٹائپ نیم ٹی یہاں پہ دس از اے گیٹ ان پٹ میتھڈ ان پٹ ہم نے کرنا ہے اور جو چیز ہم نے ان پٹ کیا وہ ریٹرن کر دینی ہے کوڈ بڑا سمپل ہے لوکل ویریبل ڈکلیئر کیا اس جنیرک ٹائپ ٹی کا سی ان کا میتھڈ یوز کیا تاکہ اس ویریبل میں ڈیٹا ان پٹ کیا جا سکے یوزر سے کی بورڈ سے اور پھر یہ جو ڈیٹا آیا یوزر نے جو دیا وہ ریٹرن کر دیا جائے سمپل سا کوڈ بیسیکلی یوزر سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں سو so, یہاں پہ کبھی ہم یوزر سے ان پٹ لینا چاہیں گے کریکٹر ٹائپ کی کبھی ہم لینا چاہیں گے انٹیریئر ٹائپ کی کبھی بولین ٹائپ کی سو آن اینڈ سو فورتھ سو جو چیز چینج ہو رہی ہے وہ بیسیکلی کس ٹائپ کا ویریبل ہے جس میں ڈیٹا لیا جائے اور پھر وہی ڈیٹا ہم نے ریٹرن کرنا ہے تھرو ریٹرن ٹائپ سو جہاں جہاں پہ یہ ٹائپ اسپیسیفک چیز یوز ہو رہی تھی وہاں وہاں پہ ہم نے پیرامیٹر ٹی لکھ دیا سو so, یہ اگزامپل ہے جہاں پہ فنکشن کے پیرامیٹرز میں ٹائپ یوز نہیں ہو رہی ہے فنکشن کی ریٹرن ٹائپ میں اور فنکشن کی باڈی میں وہ ٹائپ یوز ہو رہی ہے یہ کوڈ کیسے ہم اس گیٹ ان پٹ فنکشن کو یوز کریں گے سو so, ہم ایک انٹیریئر ٹائپ کا ویریبل ایکس جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور X is equal to get ان کے کہ پٹ میتھڈ یوز کریں گیٹ ان پٹ کا اور وہاں سے جو ڈیٹا آئے ہمارے پاس اس کو ہم ایکس میں ڈال دیں کمپائلر ایرر دے دیتا ہے اس سے اگلی لائن دیکھیے ہم نے وائی کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے ڈبل ٹائپ کا اور then Y is equal to get input کیا ہے کہ یوزر سے ڈبل ان پٹ کریں اور جو کچھ وہ دے ہم وہ اس ویریبل وائی میں ڈال دیں پہلے اگزامپل میں ہم چاہ رہے تھے کہ گیٹ ان پٹ جو ہے وہ انٹ کی ویلو یوزر سے لے اور وہ ریٹرن کرے تاکہ وہ ایکس کا ویریبل جو ہے اس میں وہ ویلو پٹ کر دی جائے کمپائلر دونوں کیسز میں ایرر دے رہا ہے کمپائلر ایرر یہ دے رہا ہے کہ یہ جو آپ نے فنکشن کال کی ہے گیٹ ان پٹ دونوں کیسز میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں فنکشن ٹیمپلیٹ سے کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس فنکشن کا کوڈ جنریٹ کروں پہلی کیس دیکھیے X is equal to get input get input سے کمپائزر کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسے انٹیریئر کے لیے انسٹینشیٹ کرانا چاہ رہے ہو اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو یا ڈبل کے لیے یا کریکٹر کے لیے آپ کہیں گے جی ریٹرن ٹائپ سے لیکن ریٹرن ٹائپ سے کیا پتا چل رہا ہے آپ کہیں جی کہ وہ جو ایکس ہے کیونکہ اس کی ٹائپ انٹ ہے اس لیے یہاں سے پتا چلنا چاہیے میں یہ نہیں لکھتا فرض کریں میں اس فنکشن کو ویلو ریٹرننگ فنکشن کو یوز کرتا ہوں صرف اور صرف ایز اے پروسیجر خالی گیٹ ان پٹ لائن پہ لکھ دیتا ہوں کمپائلر زیادہ سے زیادہ وارننگ دے گا مجھے کہ آپ جو ریٹرننگ ویلو ہے اس کو یوز نہیں کر رہے اور اس یہ وارننگ دے کے آگے چلا جائے گا سو so, اگر میں نے وہ فنکشن کال کر دی ہے تو کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا نمبر تین یہ ویلو ریٹرننگ فنکشن ہے ویلو ریٹرننگ فنکشن کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں سو so, اگر میرے پاس ایکسپریشن ہے 3 plus get input plus 5.3 اگر یہ میرے پاس ایکسپریشن ہے اب کمپائلر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گیٹ انپٹ جو ہے اس کو کس ٹائپ کے لیے اسپیشلائز کرنا ہے انٹ کے لیے کرنا ہے کہ ڈبل کے لیے کرنا ہے سو so, اگر کمپائلر فنکشن کال سے یہ ڈیڈیوس نہیں کر سکتا کہ کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو وہ ایرر دے گا اور یہ ایگزامپل جو دو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں یہ اگزامپل وہ ہیں جس میں کمپائلر کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ گیٹ ان پٹ کے میتھڈ کو کس ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کرے function template instantiation I hope you also understand کہ خالی گیٹ ان پٹ کہنے سے کمپائلر کو کسی طرح پتا نہیں چلتا تیسرا کیس بھی ہو سکتا ہے میں صرف فنکشن لکھتا ہوں جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہے جو پیرامیٹر نہیں لیتی ہے اور ٹائپ اسپیسیفک چیزیں جو ہیں اس کی باڈی میں ہیں اب میں اس پروسیجر کو کال کرتا ہوں پھر فنکشن کو پتا نہیں چلتا کمپائلر کو پتا نہیں چلتا کہ اس کال سے یوزر کی کیا مراد ہے کس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے میں کوڈ جنریٹ کروں سو جہاں پہ کمپائلر فنکشن کال سے اسپیسیفک ٹائپ ڈیڈیوس نہ کر سکے اس کیس میں آپ کو پروگرامر کو کمپائلر کو ہیلپ کرنی پڑے گی کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے آپ کوڈ انسٹینشیٹ کیجیے یہ دیکھیے this is the syntax how you help the compiler in generating type specific code syntax یہ ہے X is equal to get input left angle bracket the type I N T int جس کے لیے آپ اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اینگل بریکٹ کلوز اور اس کے بعد پرنتھس فنکشن کے اس فنکشن کال میں آپ کمپائلر کی ہیلپ کر رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں اسے کمانڈ دے رہے ہیں کہ گیٹ ان پٹ کے فنکشن کو آپ نے انٹ ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کرنا ہے اس کی کاپی بنائیے جہاں جہاں پہ وہ پیرامیٹر ٹی رکھا ہوا ہے وہاں وہاں پہ آپ انٹ رکھ کے اس کی کاپی بنائیے اسی طرح نیچے دو لائنیں چھوڑ کے Y is equal to get input angle brackets کے بیچ میں ڈبل یہاں پہ آپ کمپائلر کو اسپیسیفکلی انسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں اس وقت کہ آپ فنکشن ٹیمپلیٹ سے ڈبل کے لیے کوڈ انسٹینشیٹ کی تو this is this syntax where you tell specifically the compiler کہ کس ٹائپ کے لیے آپ نے کوڈ انسٹینشیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اب آپ کو واضح بھی ہو گیا کہ آپ گیٹ ان پٹ ٹین نہیں کر سکتے اگر آپ get input angle brackets میں ٹین کر دیں گے which is a literal constant compiler error دے گا کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ گے یہاں پہ ٹائپ کا نام یہ آپ نے ٹین بتا دیا اور بڑی ہی چیز ہے اگر یہاں پہ ٹین بھی جا سکتا تو گیٹ ان پٹ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ٹین ہو جاتی جو کہ سنٹیکس ایرر ہے ریٹرن ٹائپ آپ ٹائپ کا نام دیتے ہیں نہ کہ کانسٹنٹ بتاتے ہیں اسے تو جب بھی فنکشن ٹیمپلیٹس ابھی تک جو ہم نے دیکھا ٹائپ نیم کے بعد جو آئیڈینٹیفائر ہے وہاں پہ ٹائپ کا نام آنا چاہیے سو جنیرک پروگرام لکھ کے دے دیا ہم نے بہت اچھی بات ہے بینیفٹ بھی ہمیں نظر آ گئے اس کے ابھی جنیرک پروگرام ہم نے لکھا تھا پرنٹ ارے کا تھوڑی دیر پہلے اس میں کوما لکھا ہوا تھا کہ دو نمبرس کو سپریٹ آپ نے کرنا ہے کامے کے ساتھ کرنا ہے دو ایلیمنٹس کو سپریٹ کرنا ہے کامے کے ساتھ کرنا ہے اب وہ کلائنٹ نے ہمیں کہہ دیا جی کامے کے ذریعے نہیں کرنا ہم نے مائنس سائن کے ذریعے دو ایلیمنٹس کو سپریٹ کرنا ہے پروگرام میں جا کے فنکشن ٹیمپلیٹ میں کامے کی جگہ آپ مائنس کا سائن لگا دیجیے دیٹس اباؤٹ اٹ اس فنکشن ٹیمپلیٹ سے جتنے میتھڈ انسٹینشیٹ ہوں گے ٹائپ اسپیسیفک میتھڈ انسٹینشیٹ ہوں گے ان سب میں آٹومیٹیکلی اب مائنس کا سائن آ جائے گا as a separator so benefit is there جی ہمیں خود سے بار بار یہ کوڈ جنریٹ نہیں کرنا پڑ رہا کوڈ لکھنا نہیں پڑ لکھنا نہیں پڑ رہا اگر ہم لکھیں گے تو ایرر کے چانسز بڑھ جائیں گے مینٹینبلٹی بھی آ گئی ایزیلی مینٹین کر سکتے لیکن کیا ہر کیس میں جب ہم ٹائپ اسپیسیفک جنیرک ایلگوریدم لکھتے ہیں فنکشن ٹیمپلیٹ لکھتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ جو فنکشن کی باڈی جو ہے جو کہ ایکچولی ایلگوریدم کو انکوڈ کر رہی ہے وہ تمام کی تمام ٹائپس کے لیے ٹھیک کام کرے پری ڈیفائن ٹائپ کے لیے بھی ٹھیک کام کرے یوزر ڈیفائن ٹائپس کے لیے بھی ٹھیک کام کرے یہ ضروری تو نہیں ہے ہر ایلگوریدم کے کیس میں یہ ضروری نہیں ہے پھر کیا ہوگا دیٹ از دی ایشو اگر ایلگوریدم جو کہ لکھا گیا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے جنیرک الگوریدم جو لکھا گیا ہے اگر وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں اور ہمیں وہ اسپیسیفک ٹائپ چاہیے بھی اپنے پروگرام آئیے اس کے متعلق دیکھتے ہیں سولوشن یہ ہے کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے آپ خود سے پہلے سے کوڈ لکھ کے کمپائلر کو دے دیجئے اور اسے بتا دیجئے کہ اگر اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے یہ فنکشن کال کیا جا رہا ہے تو جو میں نے کوڈ پرووائڈ کیا ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ٹائپ آتی ہے تو یہ فنکشن ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ہے اس سے آپ کوڈ نکال لیجیے اس کا انسٹینشیٹ کر لیجیے اسپیسیفک ٹائپ کے لیے so we need to give the compiler specialization function template specialization that is اس فنکشن کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اسپیشلائز کیا یہ ایگزامپل ہے جنیرک فنکشن ہے از اکول کا دو پیرامیٹر پاس کیے جا رہے ہیں اور اگر وہ پیرامیٹر جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ٹرو ریٹرن کیا جا رہا ہے ادر وائز فالس ریٹرن کیا جا رہا ہے سمپل سا کوڈ اس کوڈ کو میں انسٹینشیٹ کرا رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں از اکول فائیو ما سکس فائیو بھی نمبر ہے سکس بھی نمبر ہے از اکول کو کمپائلر نے انسٹینشیٹ کروانا ہے کس ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ کروائے کمپائلر کو پتا ہے پانچ جو کہ لٹرل کانسٹنٹ ہے انٹ ٹائپ کا لٹرل کانسٹنٹ ہے چھ جو ہے انٹ ٹائپ کا لٹرل کانسٹنٹ ہے کمپائلر کو پتا چل گیا کہ جو ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے اب وہ انٹ کے لیے از اکول کے فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروا دے گا تو جہاں جہاں جہاں پہ پہ ٹی لکھا ہوا تھا وہاں وہاں وہ انٹ لکھ دے گا اور وہ میتھڈ ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا next line in is equal seven point five comma seven point five دونوں پیرامیٹر ڈبل ٹائپ کے کو کمپائلر نے یہاں سے ٹائپ ڈیڈیوس کر لی خود بخود کہ یہ ڈبل ٹائپ کے ہیں تو وہ فنکشن ٹیمپلیٹ از اکول کو انسٹینشیٹ کر لے گا ڈبل کی ٹائپ کے لیے اور کام ٹھیک ہو جائے گا 7.5 point five is equal to seven point five true answer return آ جائے گا جب یہ ایگزیکشن ہوگی تیسرا کیس از اکول اور اب جو دو پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں وہ سی اسٹرنگس ہیں پہلا پیرامیٹر از اے بی سی دوسرا is X Y C so compiler یہاں سے ڈیڈیوس تو کر لے گا کہ پیرامیٹرس کی ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر پوائنٹر ہے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر اور وہ اس کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ بھی جنریٹ کر دے گا ٹی کی جگہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر لکھ دے گا سو so, جو ایگزیکشن اب جو ہوگی وہ ایرر دے گی کمپائلر کر رہے کمپائلر نے کیا کیا از اکول ٹو کا کوڈ جنریٹ کر دیا ٹی کی جگہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر لگا دیا یہ دیکھیے یہاں پہ ٹی کی جگہ اس نے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر رکھ دیا so X is a constant character pointer Y is a constant character pointer body میں return X is equal to Y یہ ہو کیا رہا ہے دو پوائنٹرز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پوائنٹر جس جگہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ کمپیرزن نہیں ہو رہی ہے X and Y's are two pointers pointer کی ٹائپ کیا ہے it is a character pointer so ان پوائنٹرز میں بیسیکلی ایڈریس پڑا ہوا ہے ان میموری لوکیشن کا جہاں پہ اے بی سی پڑا ہوا ہے اور جہاں پہ ایکس وائی زی پڑا ہوا ہے سو ایکس اور وائی میں یہ دو ایڈریس پڑے ہوئے ہیں اور کمپیئر اب یہ دو ایڈریس ہو رہے ہیں کہ کون سا ایڈریس دوسرے ایڈریس سے چھوٹا ہے یا یہ دونوں ایڈریس برابر ہیں کہ نہیں ہیں اگر تو یہ دونوں ایڈریس برابر ہیں تو جواب ٹرو آ جائے گا ورنہ فالس آ جائے گا so this is not what we wanted یہ تو لاجیکل ایرر ہے ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ پوائنٹر جس جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے ان کو کمپیئر کرو دو سی اسٹرنگس کو کمپیئر کرو اے بی سی کو ایکس وائی زی سے کمپیئر کرو اور پھر بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں انسٹیڈ کوڈ نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ دو پوائنٹر جو ہیں ان کو کمپیئر کرو ان میں جو دو پڑے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں سیم ہیں تو جواب ٹرو ورنہ جواب false this is logical error compiler کوئی ایرر نہیں دے گا رن ٹائم پہ آپ کے پاس جواب کا گا دس از دی نیڈ یہ فنکشن ٹیمپلیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا سی اسٹرنگس کے اوپر now we need to specialize this template function function template for character pointer this is how we do template کے بعد جو اینگل بریکٹس ہیں دو اینگل بریکٹس اس کے بیچ میں ہم کچھ نہیں لکھتے فنکشن ٹیمپلیٹ جو تھا یہاں پہ لکھا ہوا تھا ٹائپ نیم ٹی ایک ہی ٹائپ تھی اس پرٹیکولر کیس میں اب ہم اسپیشلائز کرنے چاہ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ٹیمپلیٹ کے بعد جو اینگل بریکٹس ہیں اس میں کچھ نہیں لکھا اس کے بعد بول this is the return type is equal function name جس ٹائپ کے لیے ہم اسے اسپیشلائز کر رہے ہیں وہ فنکشن کے نام کے بعد اینگل بریکٹس میں وہ ٹائپ لکھ دی سو از اکول کے بعد لیفٹ اینگل بریکٹ اس کے بیچ میں ٹائپ کا نام کانسٹ کریکٹر اسٹار یہ کریکٹر پوائنٹر ہے اور اس کے بعد رائٹ اینگل یہ سینٹیکس ہے کہ ہم اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو صحیح کوڈ تھا وہ لکھ دیا ہم نے اس کے دونوں پیرامیٹرز کو اب کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے ٹائپ کا کر دیا اور اب اسٹرنگ کمپیرزن کا فنکشن یوز کیا جو کہ آپ پہلے پڑھائے S T R C M P X comma Y string compare کا فنکشن آلریڈی لکھا ہوا ہے جو کہ دو کریکٹر اسٹرنگس کو سی اسٹرنگس کو کمپیئر کرتا ہے آپس میں اور اگر یہ ایکس اور وائی سی اسٹرنگس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں یعنی کہ دونوں کے کانٹینٹس ایک ہی ہیں اے بی سی ایک کا کانٹینٹ ہے اگر دوسرے کا کانٹینٹ بھی اے بی سی ہے تو تب وہ یہ فنکشن زیرو ریٹرن کرتا ہے سو so ہم یہ چیک کر رہے ہیں string compare X Y equal zero اگر جو اس فنکشن کال کا ریزلٹ ہے وہ زیرو ہے اس کا مطلب ہے دو سی اسٹرنگس جو پاس کی گئی تھیں اس میتھڈ کو وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ریٹرن ٹرو ہو جائے گا ادر وائز ریٹرن فالس ہو جائے گا so this is the correct code for comparing two C strings not the code that was return in the function template originally وہ پری ڈیفائنڈ ٹائپس کے لیے تو ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن کریکٹر پوائنٹر کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا اس لیے ہم نے خود سے ایک یوزر اسپیشلائزیشن دے دی اس فنکشن ٹیمپلیٹ کی کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اب یہ دیکھیے وہی code snippet is equal five six five comma six جو جنرل ٹیمپلیٹ ہے وہ کمپائلر اس کو یوز کرے گا اور اس سے کوڈ نکال لے گا دوسرا is equal seven dot five comma seven dot five کوئی از اکول ٹائپ کا فنکشن ہے جو کہ پیرامیٹرس ڈبل لیتا ہے میرے پاس نہیں ہے کوڈ انسٹینشیٹ کرو جہاں پہ ٹی کی جگہ ڈبل لکھ دیا جائے تیسری function call is equal A B C comma X Y Z character strings two اب جا کے وہ دیکھے گا میرے پاس کوئی میتھڈ ایسا ہے جو کہ دو کریکٹر اسٹرنگس لیتا ہے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹرز لیتا ہے اسے نظر آ جائے گا دیر از دس ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن جو ہم نے لکھی ہے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے لیے وہ اس کو یوز کرے گا سو so آرڈر کیا ہوا کہ کیا کوئی ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن موجود ہے اگر موجود ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے تو اسے یوز کیا جائے جنرل ٹیمپلیٹ پہ نہ جایا جائے اگر کوئی اسپیشلائزیشن نہیں مل رہی اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے تب کمپائلر فنکشن ٹیمپلیٹ پہ جائے گا اور وہاں سے ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جنریٹ کرے گا اب یہ کوڈ لاجیکلی ٹھیک کام so there is this need of user specialization user template specialization that is where the general algorithm generic algorithm does not work properly for a specific type اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ہمیں ٹیمپلیٹ کی اسپیشلائزیشن خود سے لکھ کے کمپائلر کو دینی پڑتی ہیں اور جب وہ اسپیسیفک ٹائپ آتی ہیں پروگرام میں تو کمپائلر اس ٹیمپلیٹ اسپیشلائزڈ اسپیشلائزیشن کوڈ کو یوز کرتا ہے جنیرک ٹیمپلیٹ سے کوڈ جنریٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج کا لیکچر ہم نے نئے ٹاپک سے اسٹارٹ کیا جنیرک پروگرامنگ سے first of all generic programming ہے کیا اور اس کی نیڈ کیا ہے یہ ہم نے دیکھا جنیرک پروگرامنگ کی نیڈ وہاں پہ ارائز ہو رہی ہے جب ہم ایک ہی جیسا کام بلکہ I would rather say identical کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے لیے پرنٹ ایرے ہم نے کرنا چاہ رہے تھے ہم انٹ کا ایرے بھی پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کریکٹر کا ایرے بھی پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈبل کا سو ون سو فورتھ کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے اوپر ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں آئیڈینٹیکل کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ڈفرینٹ میتھڈز لکھنے پڑ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ٹائپ ڈفرنٹ ہے type of array of elements different ہے لیکن جو میتھڈ ہے وہ ایکزیکٹلی سیم ہے اس ارے پہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائپ ہے پرنٹ کیے جا رہے ہیں اس کے ایلیمنٹ کو یہ نیڈ ہے ہمیں وہی کوڈ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں ہم ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے اسی طرح ہماری یوزر ڈیفائن کلاسز ہیں ہم نے خود سے ارے کی کلاس کی ایگزامپل لی ہم ارے کی کلاس لکھ رہے ہیں یوزر ڈیفائنڈ انٹ کے لیے اس کے بعد ہمیں ڈبل کی ضرورت پڑ گئی اس کے بعد ہمیں کریکٹر کی ضرورت پڑ گئی اب وہی کوڈ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں انٹ کے لیے ڈبل کے لیے کریکٹر کے لیے یا ہماری اپنی یوزر ڈیفائن کلاس ارے کے لیے سو so, جہاں یہ سچویشن ہو ہم آئیڈینٹیکل کام کر رہے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے لیے وہاں پہ ہم جنیرک پروگرامنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹائپ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ کام کر کے ہم رکھ دیں اور پھر ہم کمپائلر کو کہہ دیں کہ جی آپ اس ٹائپ کے لیے آپ یہی کوڈ کاپی کر دو دوسری ٹائپ کے لیے دوسرا کوڈ بنا دو صرف ٹائپ کا نام چینج کر دیا so this is generic programming C plus plus میں ٹیمپلیٹ کے ذریعے جنیرک پروگرامنگ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے دو طرح کے ٹیمپلیٹس ہیں سی پلس پلس میں فنکشن ٹیمپلیٹس اور class templates function templates normally لکھے جاتے ہیں جنیرک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فنکشن کیونکہ ایک ایلگوریدم کو امپلیمنٹ کرتا ہے جس مرضی لیول کے ایلگوریدم ہو اس لیے نارملی جنیرک ایلگوریدمس کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹس یوز کیے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سنٹیکس کیا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ کو لکھنے کا اور پھر ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹس بھی لکھے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان فنکشن ٹیمپلیٹس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے جب ہم فنکشن کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپائلر خود سے دیکھتا ہے کہ جو انفارمیشن مجھے فنکشن کال میں دی گئی ہے کیا اس سے مجھے انمبیگوسلی ٹائپ کا پتا چل رہا ہے جس کے لیے میں نے اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا ہے اگر تو اسے ان ایمبیگوسلی ٹائپ کا پتا چل گیا تو وہ انسٹینشیٹ کرا دے گا اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اور اگر اسے اس فنکشن کال سے ٹائپ کا پتا نہیں چل رہا تو وہ ایرر دے گا اور پھر ہم نے ایک دوسرا سینٹیکس دیکھا تھا کہ فنکشن کال کو ماڈیفائی ہم نے کیا تھا تاکہ کمپائلر کو بتایا جا سکے کہ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ انسٹینشیٹ کرو لاسٹلی جو امپورٹنٹ چیز جو دیکھی تھی ہم نے کہ یہ فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہیں ہر اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں ہم نے اکوالٹی دیکھی تھی X is equal to Y وہ انٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے کریکٹر کے لیے بھی کام کرتا ہے ڈبل کے لیے بھی کام کرتا ہے بول کے لیے بھی کام کرتا ہے لیکن سی اسٹرنگس کے لیے کام نہیں کرتا کریکٹر پوائنٹرس کے لیے کام نہیں کرتا اگر ہم کمپائلر پہ چھوڑ دیں تو وہ کریکٹر پوائنٹر کے لیے بھی کوڈ جنریٹ کر دے گا لیکن وہ لاجیکلی کا غلط کام ہوگا تو جہاں پہ ٹائپ اسپیسیفک کوڈ جو ہے وہ جنیرک کوڈ سے ڈفرنٹ ہے وہاں پہ سی پلس پلس نے میکنزم دیا ہے کہ آپ اس ٹیمپلیٹ کو خود سے اسپیشلائز کرو اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اور ہم نے پھر وہ ایگزامپل دیکھی از اکول کے فنکشن ٹیمپلیٹ کو ہم نے اسپیشلائز کرایا کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے ٹائپ کے لیے اور اس میں ایکچولی ہم نے جا کے ڈفرنٹ کوڈ لکھا اگر تو کوڈ وہی تھا تو ہمیں اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوڈ ڈفرنٹ تھا جنیرک کوڈ اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا there arose the need of template specialization اور وہ ہم نے طریقہ دیکھا اسے اسپیشلائز کیسے کیا جاتا اسی چیز کو لے کے ہم اگلے لیکچر میں چلیں گے اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ حافظ